اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد ہے کلام حق بہار زندگی اس سے قائم لالا زار زندگی اس کا سننا بھی عزیزوں ہے سوا اس سے ملتا ہے قرار زندگی ختم قرآن چوتھا سالانہ ہے یہ ہے یہ مثل آب شار زندگی یہی ہے آرزو تالی میں قرآن اسلام ہو جائے خوش زندگی میں آنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر اللہ صلی علی سیدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد ہو مبارک آج سب کو دوستوں نو بہار زندگی نور قرآن سے بے شب ہو گئی اللہ اللہ خوشگوار زندگی محفلوں میں آئے پابندی سے جو بن رہے ہیں شاہکار زندگی یہی ہے آرزو تالی میں قرآن عام ہو جائے یہی ہے آرزو تالی میں قرآن عام ہو جائے ہر ایک پر چون چون پر جمع اسلام ہو جائے خوش خوشگوار زندگی میں آنے والوں کی خیر رسول رسول تیرے چاہنے والوں کی خیر رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد دن خوب محنت کی پس پردہ رہے بھائی رضوان غم گسار زندگی اور حزیفہ رو ایسے میں سپر دیتے دعوت خوش گوار زندگی یہی ہے آرزو تالی میں قرآن ہو جائے اسلام ہو جائے خوشگوار زندگی میں آنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے کی خیر اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد ترجمہ تفسیر جو کرتے رہے ہے انہی کی شاندار زندگی دیکھو مولانا انیس و مفتیار ان سے عرفانے نکھارے دی ہو چار ماں گیٹ پر بیٹھے سارے زندگی یہی ہے خوشگوار زندگی میں آنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد محمد گیٹ پر نگرانی جو کرتے رہے خوب لوٹے وہ بہار زندگی آئی ٹی اور آپریٹر صاحبان سب کے سب نقشو نگار زندگی جس نے ایس ایم ایس کے ذریعے دی صدا دوسروں کو دی پکار زندگی یہی ہے آرزو نی پور عام ہو جائے یہی ہے آرزو تعلیم پور نا کام ہو جائے ہر پر چار سے اونچا پرے جمے جس زندگی میں آنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر اللہم صلی علی سیدنا دل محمد اللهم صل على سيدنا محمد خوب ڈیوٹی تھی عبد الجبار کی دین کی ترویج ان کی زندگی روز اعلان کروانا ہے ان کا کام ہے یہی خدمت گزارے زندگی کرتے گئے تبدیل پارا کوڈ پر ہے یہی لو نہار زندگی یہی ہے آرزو تالی میں والی عام ہو جائے یہی ہے آرزو تالی میں والی زندگی میں آنے والوں کی ہے رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یار سول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر اللہم غام علی سیدنا محمد اللہم اللہ علی سیدنا الال سید محمد हैं در سے قرآن روز تھا پہلے مگر اب نہیں وقار زندگی رونق مسجد کی کم ہونے لگی کم ہوا کیوں افتخار زندگی آؤ ہر اتبار کو بھی شوق سے تم بنو گے تاجدار زندگی شوق سے مسجد میں دو اس سے ہوگا اعتبار زندگی آئیں گے جو درس سننے کے لیے ان کی ہوگی پر بہار زندگی سنیے آگے آپ قرآن و حدیث بگڑے بن جائیں گے تارے زندگی یہی ہے تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پر چار سے اونچا پر جمع سے نام ہو جائے خوش خوشار زندگی آنے والوں کی خیر یا رسول اللہ ہاں ہاں تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ ہاں تیرے چاہنے والوں کی خیر اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد خوش نصیبوں کو مبارک ہو بلا پیش خدمت ہے بہار زندگی اجتماع ہوتا ہے ہر ایک پیر کو نور مسجد ہے قرار زندگی ناز رازر سے نظامی اور ہے سب کلاسیں ہیں نکھارے زندگی ختم قار قادری ہر اتوار کو تازہ کرتا ہے وقار زندگی ہر شب شبے تحت کی نماز پڑھ کے ہو جاؤ سارے زندگی ہر مہی میں شایا ہوتی ہے کتاب بخشتی ہے جو بہار زندگی ہے خدا سے یہ دعا مشتاق کی خوب مہکے گلازار زندگی نور قرآنی سے سب مغمور ہو جگ بگا اٹھے تیار زندگی اے بلکہ

خوشگوار زندگی میں آنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر اللہم صلی سالار سیدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم عليه